إله إلا هو فاتخذه وكيلا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى قال أنا جليس من ذكرني سبحان الله زالا की शायर सारी शायरी का हासिल شاعری کا بھی نثر کا بھی اور حضرت والا کی زندگی سے بھی یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے اور ہر سانس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر فدا ہو جائے صرف یہی نہیں کہ ناراضگی میں نہ گزرے گناہ سے میں نہ گزرے صرف یہی نہیں بلکہ تاعت میں گزرے سنتوں والی زندگی میں گزرے غفلتوں والے کام میں نہ گزرے غفلتوں والے کام میں نہ گزرے اور جس طرح یہ سمجھ لیں ہم بار بار جمع ہوتے ہیں ہر ہفتے اور آج کل قرب قیامت کی علامات ہیں یہ حضرت والا نے فرمایا تھا حضرت والا اس طرح بیٹھے ممبر پر اور فرمایا دیکھو ابھی جمعہ گیا تھا اور ابھی پھر جمعہ آ گیا پھر شعر فرمایا کہ ایک جمعہ جب آئے ہے جائے ہے پھر دوسرا آ جائے ہے زندگی زندگانی اس طرح ہے میر گزری جائے ایک جمعہ جاتا ہے دوسرا فوراً آ جاتا ہے قرب قیامت ہے وقت تیزی سے گزرے گا قرب قیامت میں آپ علیہ السلام السلام کے ارشادات سے پتا چلتا ہے تو اس لیے ایک اتوار فوراً دوسرا اتوار آ جاتا ہے تو یہ سب ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے بعض ماشاء اللہ احباب ہمارے دور دور سے آتے ہیں کوئی گلستان جوہر سے بھی آتے ہیں بعض کریم آباد یہ لیاقت آباد سے بعض احباب ایسے آئے یہ آنے کا مقصد کیا ہے مقصد صرف کان کی لذت نہیں ہے دل کی لذت حاصل کرنا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کو بسانا ہے لذت بھی مقصود نہیں ہے مقصود خالق لذت ہے خالق کائنات ہے اور جس طرح اس لیے بار بار آنا ضروری ہے کہ جس طرح بار بار ہم جسمانی غذا کھاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں جسمانی غذا ہفتے میں نہیں کھاتے ایک دن میں تین مرتبہ کھاتے ہیں تب زندگی صحیح گزرتی ہے اگر ایک وقت بھی نہ ملے تو بھی کمزوری ہو جاتی ہے دو وقت نہ ملے اور کمزوری ہو جاتی ہے اسی طرح اگر یہ مجلسیں ہمیں نہ ملے ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ذکر کا ناغا ہونے لگتا ہے گناہ کی طرف میلان ہونے لگتا ہے چند دن رہنا پڑے دریائے اہل دل سے دور پھر پتا چل جائے گا تو کس قدر پانی میں ہے چند دن رہنا پڑے دریائے اہل دل سے دور جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی طرح مسلمان بھی ذکر اللہ کے بغیر اطمینان سے نہیں رہ سکتا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کان کھول کر سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو چین دلوں کو چین صرف اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے ہی لگانا ضروری ہے اللہ ہی کی یاد سے اگر کوئی کہے دلوں کو چین اللہ کی یاد سے ملتا ہے ترجمہ غلط ہو جائے گا بھی ذکر اللہ کیوں فرمایا القلوب بعد میں نازل کرتے ہیں پہلے نازل کر دیا اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب تتما پہلے قلوب بعد میں بھی ذکر اللہ بھی پہلے ذکر پہلے اللہ بعد میں پتا چلا کہ حسر کے معنی پیدا کرنے اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے حضرت والا نے ایک بہترین مثال سے اس کو سمجھایا کہ جس طرح ہر علاقے کی ایک غذا ہوتی ہے ہر علاقے کی ایک غذا ہوتی ہے بنگلہ دیش والے بغیر چاول کے کھانا نہیں کہتے بغیر چاول کے وہ کھانے کو کھانا تسلیم نہیں کرتے ساؤتھ افریقہ والے پاپڑ اور سموسے کھاتے ہیں ہر علاقے کی ایک خاص غذا ہوتی ہے پنجاب والے روٹی کھاتے ہیں اور لسی پیتے ہیں یہ ان کی غذا خاص ہے تو ہر علاقے کی غذا ہوتی ہے جب اس علاقے کی غذا اس علاقے والے کو ملتی ہے تو اس کی طبیعت سیر ہوتی ہے تب وہ کہتا ہے ہاں آج کھانا کھایا ہے اتنے دنوں سے تو بس گزارا کر رہے تھے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہمیں بھیجا ہے اپنے قرب سے دور اس لیے کیا تاکہ تیاری کر کے آؤ جب یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی غذا ملتی ہے تو یہ روح اطمینان پاتی ہے ہمارا ذکر کیا ہماری غذا کیا ہے اللہ کا ذکر ہے مولومی نام اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فرماتے ہیں کہ ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق آمد غذائے روح را مرہم آمد این دل مجروح را ذکر حق آمد غذائے روح را اللہ تعالی کا ذکر روح کی غذا ہے مرہم آمد دل مجروح را یہ دل زخمی کا بہترین مرہم ہے دنیا میں کہیں چین نہیں ملے گا مگر اللہ کی یاد میں چین ملے گا اور یاد کی دونوں قسمیں ہونا بھی ضروری ہے آج ہم یاد بھی کر رہے ہیں بازے لیکن اس کے شرائط کے ساتھ نہیں کر رہے صرف یاد مثبتہ خوب ذکر کر لیا خوب پڑھ لیا خوب پڑھنا خوب ذکر کرنا نہ تحجد مقصود ہے نہ ذکر زیادہ مقصود ہے مقصود تقوا ہے تقوا ہے حضرت والا نے اپنے بے شمار بیانات کا ابتدا اور بیانات کا افتتاح آغاز شروع اس پر کیا ان المتقون <coughs> میرا کوئی دوست نہیں ان اولیاء یعنی ان جو ہے یہ عربی کا ہے نافیہ ہے کوئی دوست نہیں ہے کتنی دیر آدمی ذکر کرے گا گا تھک جائے دماغ اتنا تھکے گا آدمی مریض ہو جائے گا لہٰذا ایک عبادت ہے چوبیس گھنٹے کی وہ ہے تقوا سے رہنا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور تھوڑا سا ذکر کر لیا تھوڑا سا ذکر بیس منٹ کا ذکر حضرت والا اسی لیے بتاتے ہیں آج کے دور میں اگر آدمی دو گھنٹے ذکر کرے گا ایب نارمل ہو جائے گا وز کرسم ربک آپ اپنے پالنے والے کو یاد کیا کیجیے پہلے یاد کیجیے وز کرسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا اور غیروں سے تعلق توڑ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تعلق توڑیے اور ہم سے جوڑیے پہلے ذکر کیجیے ذکر کی برکت سے غیر خود بخود نکلے گا اور اللہ کا تعلق خود بخود پیدا ہوگا ترتیب بتا رہی ہے حضرت حکیم محمد تھانی رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا حضرت والا نے ہم سے ہم نے سنا کہ وز کرسم ربک و تبت ورنہ پہلے فرماتے و تبت تل ہی تبدیلا وز کرسم ربک آپ پہلے غیروں سے جی- کٹیں جیسے آج ہماری حالت جب سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے بچوں کی شادی سے اور تمام ذمہ داریوں سے خوب اللہ اللہ کریں گے نہ فراغت ہوتی ہے نہ اللہ اللہ کرنے کا وقت ملتا ہے اور بعض دفعہ توفیق بھی نہیں ملتی وقت ملنے کے باوجود بھی توفیق نہیں ملتی کیونکہ گناہ گنا کرتے کرتے گنا عادت ثانیہ بن جاتی بعض بوڑھے بوڑھے لوگ داڑیاں منڈاتے ہیں کیا ان کو جوان بننا دوسری تیسری شادی کرنی ہے نہیں کچھ بھی نہیں لیکن اس لیے کرتے کیونکہ ان کی عادت بن جاتی ہے گنا کرنا لہذا جوانی جس جو اللہ تعالی پر فدا کرتا ہے جوانی کر فدا اس پر حضرت والا کا بہت پرانا شعر ہے تیس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 جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے جیسے ہم دنیا اور دو دو اور چار کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں نا تو دنیا سے محبت پیدا ہو گئی اور اگر جو اس کا قضیہ عکس کر لیجئے جو دنیا جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے اور جس چیز کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے اس سے محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے جس سے آدمی سے روزانہ ملے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی بلا وجہ بھی محبت پیدا ہو جائے گی جس سے آدمی روزانہ ملتا ہے جانوروں سے محبت پیدا ہو جاتی چے جائے کہ پھر اللہ والوں سے کیوں نہیں محبت ہوگی پھر یہ طبعی محبت جب ہو جائے تب اصل مزہ آتا ہے اللہ والوں کے سے جب محبت ایسی پیدا ہو جائے پھر مزہ آتا ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں ابھی جو ہم عقل کے دائرے میں چل رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عشق کی وہ وادی بھی نصیب فرمائے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم ایسا لباس پہنیں گے ایسی ٹوپی لگائیں گے تو لوگ ہمیں صوفی سمجھیں گے فلاں کا مرید سمجھیں گے یہی تو ہمیں ہم سم ہمیں سمجھ لیا جائے تو ہمارا کام بن جائے بتائیے خواجہ معین الدین چشتی رام اللہ تعالیٰ کے سلسلہ ہے تو ان کے جھنڈے تلے سب یہ لوگ جمع ہوں گے مشکات شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ فقہا صوفیہ کو روک لے گا دروازے پر اپنے خاص بندوں کو اور پھر کہیں گے اللہ ہمیں تو جنت کا پاسپورٹ مل چکا ہاتھ میں عمل نامہ کیوں روکا جا رہا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہا جائے گا جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا دوبارہ نہیں نکلے گا لہذا جو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں ان کو بھی تو لے کر جاؤ جو ساتھ تھے وہی ساتھ تھے جو ساتھ سمجھے بھی جاتے تھے مثلہم ان کے ساتھ اتنا رہو اتنا رہو کہ انہی انہی کی کی طرح طرح معلوم ہونے لگو معلوم ہونے لگو اور ان پر فدا ہونا یا اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے نہ اللہ والوں کا کوئی فائدہ ہے ایک شاعر ہے اختر یہ اسی پچھلے زمانے کا ہے اور اس کا کیا نام ہے عبد الرحمان اختر یا اس طرح حق نواز اختر اس نے ایک شعر کہا کہ تیری خواہش دل کی تمنا تیری خواہش دل کی تمنا مجھ پر کچھ تجھ پر کچھ احسان نہیں تیری خواہش دل کی تمنا تجھ پر کچھ احسان نہیں اختر پیار میں لٹنے والا اتنا بھی نادان نہیں تیری خواہش دل کی تمنا یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اختر پیار میں لٹنے والا اتنا بھی نادان نہیں کچھ سوچ سمجھ کر جان ہے کچھ سوچ سمجھ کر جان ہے اور اس میں تیری خواہش یہ دل کی تمنا ہے تجھ پر کچھ احسان نہیں اختر پیار میں لٹنے والا اتنا بھی نادان نہیں اس کو ہم اپنی سعادت سمجھیں کہ اللہ والے ہمیں قبول کر لیں میر صاحب حضرت میر صاحب ڈپٹی کلکٹر کی اولاد ہیں بڑے نواب رہے اور اب بھی ماشاء اللہ وہی حالت ہے لیکن اپنے آپ کو ایسا مٹایا اور اکثر فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے ہمیں قبول کر لیا اس طرح جس طرح ایک بادشاہ بھنگی کو قبول کر لیتا ہے بتائیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہم چلے گئے تو شاید ہمارے جانے سے جو ہے ہمارے جانے سے شاید رونق ہو جاتی ہے کسی کے جانے سے رونق نہیں ہوتی علامہ سید سلمان ندوی کا علم کتنا بڑا تھا جب وہ آئے علامہ جب تشریف لائے حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے تو خواجہ صاحب خوش ہوئے خواجہ صاحب خوش ہوئے کہ اتنا بڑا عالم اتنی بڑی مچھلی شکار ہو گئی خوش ہوئے کہا کہ حضرت آج میں بہت خوش ہوں اتنا بڑا علامہ آپ کے جس سلسلے میں داخل ہو گیا ہمارا پیر بھائی بن گیا تھوڑا سا آگے آ جاؤ ڈاکٹر صاحب صاحب یہ پانی ہے تھوڑا ہاں، جزاک حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاضر صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں شیخ کی قدر شیخ کی قدر مریدوں سے نہیں ہوتی شیخ تو اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتا ہے مریدوں سے قدر نہیں ہوتی ہاں یہ کہ ایسے مرید دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جس کے مرید اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء اور اور فقہ ہیں ظاہر سی بات اس کے پاس کچھ ہے جبھی تو اتنے بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں حضرت علیہ فرما اسی لیے عوام کا مجمع دیکھ کر صرف نہ سمجھو بلکہ دیکھو کہ کس کے پاس علماء بھی ہیں اور علماء بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور علماء اور اور اور قابل اعتماد صوفیہ کا اس پر اعتماد ہے قابل اعتماد صوفیہ کا حضرت رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے عقیدت ہے صوفیہ سے زیادہ محبت ہے لیکن میں عقلن عقلن فقہا کی محبت کو غالب رکھتا ہوں کیونکہ فقہا کا بڑا مقام ہے علم کا انہوں نے دین کی حفاظت کی صوفیہ کی محبت میرے دل میں ہے لیکن میں فقہا کی محبت کو اس پر غالب رکھتا ہوں کیونکہ عقلن ان کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے فقی کیونکہ فقیح واحد ایک فقی اشد الشیطان شدید ہے زیادہ شدید ہے بہت زیادہ شدید ہے من الف عابد ایک ہزار عابد پر شیطان کے لیے بھاری ہے یعنی ایک ہزار عابدوں کو شیطان عابد سے مراد وہ عابد ہے جو غیر عالم ہو یعنی ضروریات دین کا بھی علم نہ ہو ضروریات دین کا بھی علم نہ ہو بس کیفیات چاہیے صاحب خوب کیفیت ایک ڈول پر جو ہے ایک تھاپ پر پہنچ فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ کیفیات والے اور کیفیت چاہیے تھوڑا نشہ کر لو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں پہ یہ کیفیت بڑھ گئی اور کیفیت بڑھ گئی تو یہ یہی عابد مراد ہے کہ ہزار دے دیا دیا نا کیسا چکا شیطان نے کتنے لوگ مزاروں پر پڑے ہیں اور کتنے قوالیاں کر رہے ہیں نماز روزے سے دور حضرت والا خزان الحدیث میں لکھ رہے ہیں میں نے خود دیکھا میں نے خود دیکھا قوالی ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا آ رہا تھا قوالی چل رہی ہے نماز کا بھی وقفہ نہیں ہے اتنا عظیم کام ہو رہا ہے جس کے لیے گویا کہ نماز کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے اور پھر بعد میں بتایا لوگوں نے کہ شراب بھی پی ہوئی تھی قوالوں نے شراب بھی پی ہوئی تھی پھر حضرت والا لکھتے محفل سما جائز ہے لیکن جیسے ہمارے حضرت والا کیا ہوتا تھا دو دو تین تین چار چار مل کے میں وہ پڑھتے تھے بعد اکیلا کوئی پڑھتا تھا باشد محفل سما جائز ہے لیکن گانے بجانے کا کوئی آلہ نہ ہو حضرت والا فرماتے ثابت کرے کوئی کہ صدیق اکبر نے کوئی تبلا بجایا تھا صحابی نے کسی بھی صحابی نے ہم آج مان جائیں گے کیا, کیا ہے اللہ والوں کو کیا اس سے بہر ہے بتائیے اہل علم کو اور اولیاء اللہ کو وہ تو چاہتے ہیں ان کو تو کیفیت اس سے ملتی ہے حضرت تانی رحم اللہ تعالیٰ سے ایک صوفی صاحب مل گئے اور کہا کہ حضرت آپ بڑے چشتی بنتے ہیں آپ لوگ اور کہ آپ قوالی تو کرتے نہیں کیسے چشتی ہیں فرمایا بتاؤ تصوف کی حقیقت اور روح کیا ہے کہا کہ تصوف کی روح کیا ہے دل اور نفس کے خلاف کرنا نفس کے خلاف کرنے سے تصوف کی منزل حاصل ہوتی ہے یہ سمجھ لیں نفس کے خلاف کرنا پڑے گا یہ نفس نہیں چاہتا کہ ہم اللہ والوں کے پاس جائیں اس کو زبردستی لانا پڑے گا اور ایک ایک معیار قائم کر لیا ہفتے میں ایک دن یا پندرہ دن میں ایک دن اس سے زیادہ نہیں اگر جتنا آدمی جتنی اچھی غذا کھائے گا اتنا جلدی طاقتور ہوگا یہ کوئی معیار نہیں ہے یہ کوئی معیار نہیں حضرت والا نے تو ساری زندگی سترہ سال اپنے شیخ کے پاس لگائے پھر حضرت والا کو ایسا درد دل ملا حضرت والا فرماتے ہیں میں اور لوگ جاتے تھے اور میں وہیں پڑا رہتا تھا رات کو تین بجے شیخ اٹھتے تھے شیخ کے ساتھ کبھی شیخ کو اٹھانا نہیں پڑا مجھے اس طرح جس نے خدمت کی ہو حضرت مولانا جانی صاحب نے فرمایا تھا کہ مولانا حکیم اختر صاحب کا جو کچھ ہے شیخ کی خدمت کا سلا ہے آج ہم قناعت پسندی پہ ہیں تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی رام اللہ تعالیٰ کو دیا تھا آج تک کوئی اولیاء اللہ میں کوئی ایسی ایسی ایسا درجات نہیں ہے کہ وہ بڑا پہلے والے اعلیٰ ہو گئے بعد والے اعلیٰ نہیں ہو سکتے پہلے والے کے زمانے میں ٹی وی تھا وی سی آر کیبل یہ بے پردہ عورتیں یہ مہندی مایوں کچھ بھی نہیں تھا آج اگر ایک آدمی دین پہ چلنا چاہتا ہے کتنے بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے کتنے بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے پھر جا کر لیکن بندے نے کیا کہ ہوا کو چاہیے کہ اہل دل کے منہ کو نہ آئے ہوا کو چاہیے کہ اہل دل کے منہ کو نہ آئے یہ وہ دیا ہے کہ طوفان بھی بجھا نہ سکے لیکن اہل دل جب بنیں گے تب تو ٹکرانے کی بقول سرور بقول خمار بارہ بنکوی کہ نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں باطل اپنی محنت کر رہا ہے لیکن حق والے بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں مٹانے کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے جائز و ناجائز اور اہل حق ہمیشہ جائز کو دیکھتے ہیں خبردار کچھ بھی ہو گیا توڑ پھوڑ مت کرنا سرکاری املاک کو نقصان مت پہنچانا دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی مسلمان کا حق جائے یا کسی حکومت کا بھی کوئی نقصان ہو ملک کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے ملک کا اجتماعی نقصان بھی یہ سب عوام کا پیسہ ہے ملک کا پیسہ اس کا نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں لیکن باطل ہر طریقے سے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے اور ہمارے نوش تو اور توبہ ہمارے نوش تو اور توبہ تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے ہاں۔ ورنہ اتنا پینے والا توبہ نہیں کر سکتا تھا کسی اللہ والے کی نظر لگی ہے کہ تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے بڑے حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا علماء ندوہ سے کہ علماء ندوہ اسلام نے نظر کو تسلیم کیا ہے العین حق بری نظر لگ جاتی ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اوہو کتنا پیارا بچہ ہے موٹا بچہ ہے بیمار ہو گیا ہو بھائی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں پھر نظر نہیں لگے گی لیکن ایسے ہی ہیں بعضوں کی نظریں ہوتی بھی ایسی لہذا نظر لگ جاتی ہے فرمایا جب ایک عام آدمی کی بری نظر لگ سکتی ہے فقیف نظر العارفین چے جائے گا پھر اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں نہ لگے عام آدمی کی بری نظر لگ جائے تو آدمی بگڑ سکتا ہے درخت سوکھ سکتے ہیں بھینس دودھ دینا بند کر سکتی ہے اللہ والوں کی اچھی نظر سے کوئی ایمان والا اللہ والا کیوں نہیں بن سکتا اللہ یجعل الکافر مومنا یہ وہ نظر ہے جو کافر کو ایمان عطا کر دیتی ہے ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر میں حضرت والا گئے اور وہاں اس ملازم نے دیکھا صرف حضرت والا کو زبان نہیں جانتا تھا گجراتی اور گجراتی بھی نہیں انگریزی ساری زبان وہاں چل رہی ہے لہذا اس اس اس نے نے کہا کہا اپنے مالک سے کہ یہ کون صاحب ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے ٹیچر ہے ہمارے استاد ہیں یہ جس دین پر ہے مجھے بھی اسی دین پر کروا دوں ایسا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ایسا چہرہ الذي يجعل الكافر يجعل الكافر مؤمنا یہ وہ یہ وہ نظر ہے جو کافر کو مومن بنا دیتی والفاسق وليا اور مومن اگر فاسق ہو تو اس کو ولی بنا دیتی یہ وہ نظر ہے لیکن نظر کو جذب کرنے والا دل بھی چاہیے صرف نظر سے کام نہیں بنتا اگر نظر سے کام بن سکتا تھا تو ابو جہل اور ابو لہب محروم نہ رہتے پتہ چلا زمین بھی تو ایسی ہونی چاہیے جس پر فصل اگائی جا سکے ہل چلایا جا سکے اور ہلچل بچایا جا سکے حضرت نے کہا کہ فلاں نے داڑھی لی اب وہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا ڈر کے مارے آپ کے ایک آدمی پہلے آتا تھا داڑھی رکھ کے الحمد للہ حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے کھیتی کٹ گئی ہے فصل کٹ گئی ہے زمین تو موجود ہے اس کو بولو آئے ہم پھر ہل چلائیں گے اور ہلچل بچا دیں گے اور یہی ہوا کہ وہ آئے اور یہ اسی لیے مایوسی نہیں ہے یہ نہیں کہ اب تم نے جاؤ جاؤ یہاں سے نکل نہیں آؤ آؤ ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے ہم کوئی مسجد میں رات دن نہیں رہتے خانقاہ میں کے اندر بند نہیں رہتے ہمیں بھی معلوم ہے کہ عام معاشرے میں کیا ہو رہا ہے واللہ اگر صحیح تعلق نہ ہو تو واقعی دین پہ چلنا بہت مشکل ہے ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف ہے لیکن لیکن اگر اللہ والوں کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے لیکن جب کہ جب آدمی ویسی محبت کسی سے جب محبت ہوتی ہے وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں از محبت تلخہ شیریں شبد محبت تلخیوں کو میٹھا بنا دیتی ہے از محبت شیر موشے می شبد محبت شیر کو چوہا بنا دیتی چوہے کو شیر بنا دیتی ہے ایسا طاقت ایسی طاقت اس کو عطا کرتی ہے کہ شیر کو چوہا اور چوہے کو شیر بنا دیتی لہذا لہٰذا رحم اللہ تعالی سے اس نے کہا کہ کہ آپ آپ لوگ لوگ کیسے کیسے چشتی ہیں قوالی نہیں کرتے حضرت کی ملمت نے فرمایا کہ بتاؤ تصوف کی حقیقت کیا ہے سلوک کی کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ نفس کے خلاف کریں اللہ مل جاتا ہے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نفس چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے قوالی کرنے کو کہا چاہتا ہے جبھی تو کرتے حکیم محمد فرمایا ہمارا نفس بھی چاہتا ہے مگر ہم نہیں کرتے اب بتاؤ صوفی کون ہوا نفس ہمارا بھی چاہتا ہے تھوڑی کہ ہمارا دل نہیں چاہتا قوالی سننے کو یا گانے سننے کو ٹی وی سب چاہتا ہے سب چاہتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے توڑ ڈالے توڑ ڈالے بہو خورشید ہزاروں ہم نے تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تم نے اللہ والے ہجڑے مخنس نہیں ہوتے بلکہ عام لوگوں سے زیادہ خواہشات ہوتی ہیں کیونکہ دباتے ہیں جو جتنا دباتا ہے اس کی خواہشات اتنی جمع ہوتی لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا گنا کا اللہ والے ذرا ذرا پر ان کو پتہ چل جاتا ہے ترازو تین قسم کا ہوتا ہے ایک لکڑی تولنے والا ہمارا ترازو اسی قسم کا ہے ہمارے قلوب کی مثال ہے نے دی کہ اللہ والوں کے قلوب سونا تولنے کا ترازو ہوتا ہے سونا تولنے کا ترازو لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق اس کارگرے گرے آفاق کی اسکارے شیشہ گری کا لے سانس بھی آہستہ تو وہاں پہ اگر سانس بھی زور سے لے لیا سونا بالکل جو ہل جاتا ہے وزن خراب ہو جائے گا وزن خراب ہو جائے گا شہری وزن نہیں ہو لیکن دوسری وزن خراب ہو جائے گا اور سونا زیادہ چلا جائے گا تو سنار کو نیند نہیں آئے گی مشہور ہے کہ سنار اگر ملاوٹ نہ کرے تو بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کی اما نے کہا کہ بیٹا مجھے دینا لیکن جو ہے وہ ملاوٹ نہ کرنا مجھے ایسی چیز بنا کر دو دے تو دیا لیکن بیمار رہنے لگا مرمڑے ہونے لگے پیٹ میں پیچش ہونے لگے کہا کیا ہوا بیٹا کیوں بیمار ہے کہا کبھی بھی اصلی میں نے کسی کو بنا کے نہیں دیا جب سے آپ کو اصلی بنا کے دیا جب سے یہ ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو سنار جو ہے وہ اور لکڑی تولنے والا ترازو کیا ہوتا ہے اگر اس میں چوانی اٹھنی تو دور کی بات ہے اس سے تو اس کو کوئی ہتن ہی نہیں ہوتا آدھی چٹاک ایک چٹاک بھی ہے تو کچھ اثر نہیں ہوگا ہاں، آدھا ایک پاؤ آدھا کلو رکھے پھر کچھ ہلے گا دو تین کلو میں پھر وہ جھکنا گوارا کرتا ہے ورنہ اتنی آسانی سے نہیں تو ہمارا ترازو اسی طرح جب تک بڑے بڑے گناہ نہ ہو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور ایک ترازو والا فرماتے تھے پرچون کی دکان میں ہوتا ہے جو اٹھنی چونی سے بھی ہل جاتا ہے لیکن اللہ والوں کا ترازو اس سے بھی آلہ ہوتا ہے جو ذرا سے ارتعاش پر ذرا سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نمک ہے اور نمک جیسے ہی آتا ہے جن غذاؤں میں ہو نمک حضرت سلام صاحب کے شعر لکھا ہوا ہے اب وہ چلے گئے چھوڑ کے کلینک کہ جن غذاؤں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے اور حضرت والا نے فرمایا اسی کا دوسرا شعر بنایا ہے تو الگ ہی شعر ہے کہ جن جن کے چہروں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں جن کے چہروں میں ہو نمک شامل نمکین حضرت والا فرماتے نمکین بسکٹ مک کہو نمک والی کہو اس سے نمکین یاد آتا ہے چمکین اور دمکین لیکن فرمایا کہ جو ان نمک سے ہٹتا ہے ورنہ جیسے اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اسی طرح اس سے شہوت بڑھتی ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ کر جو ایسی جگہ جاتی ہے کہ جہاں پر آدمی جہاں پر انسان کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک زمانے میں آج ہم سمجھتے ہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے دل میں کوئی ایسی برائی نہیں برائی پہلے نہیں آتی بعد میں آتی پہلے نظر پڑتی ہے پھر دل میں خیالات پکتے ہیں پھر ہاتھ بڑھتا ہے پھر پیر بڑھتا ہے پھر پہلی دفعہ پسینے آ جاتے ہیں لیکن اسی طرح اللہ فرمایا اسی لیے یہ بھی مت دیکھو کہ یہ کم حسن ہے یا زیادہ حسن ہے ہر حسن کو ریزائن کرو فرمایا فرمایا ان صورتوں کو ان صورتوں اور شکلوں کو ریزائن کرو یہ ڈیزائن ہے ان ڈیزائنوں کو ریزائن کرو ڈیزائنر پر جان دو صورتوں کو اور شکلوں کو جو کہ ڈیزائن ہے ریزائن کرو اور خالق صورت یعنی ڈیزائنر پر جان دو ڈیزائنر پر جان دو جائز نہیں ایک سے دو الف تک بس دو الف سے زیادہ آج اللہ چلے جا رہے ہیں تو جتنی لمبی اذان اس کی اذان اور اچھی سمجھی جاتی ہے سنت کے خلاف حیالت فلاح اور فلاح میں پانچ الف کے برابر کھینچا جا سکتا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 درمیان میں نہ ٹوٹے حی علی الصلاح حی علی الصلاح دائیں طرف تھوڑا سا چہرے کو گھمائیں گے سینے کو نہیں اذان میں بعض لوگ سینہ بھی گھماتے سینے کو گھمانا سنت نہیں ہے سنت کے خلاف ہے صرف چہرے کو گھمایا جائے گا حیا الفلاح حیا الفلاح ایک سانس میں تکبیر میں حیا الفلاح حیا الفلاح ایک سانس میں آج حیا الفلاطی حیا الفلاح قراعت کے اصول سے صحیح ہے اذان کے اعتبار سے یہ سنت کے بالکل خلاف ہے اسی طرح قدقامت الصلاح قدقامت الصلاح ایک سانس میں ہوگا لیکن وصل صحیح نہیں ہے قدقامت الصلاح تو قدقامت الصلاح نہیں ہونا چاہیے قدقامت الصلاح قدقامت الصلاح دونوں الگ الگ ہو لیکن ایک سانس میں ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تینوں ایک سانس میں یہ ہے تکبیر سنت کے مطابق نہیں سمجھ آئے پھر پوچھ لینا چاہیے اور جو سمجھنے والے ہیں معذن صاحب ان کو سمجھا دیں باقی ہر ایک کے پیچھے نہ پڑے ایسے آدمی کو بتانا کہ جو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے اپنی احانت کرانا ہے جو سننے کا روادار ہو اور سننے سے امید ہے کہ وہ مان جائے اس کو بتائیں نہیں تو یہ اس طرح کی یہ بعض جگہ یہ سنتیں لکھی ہوئی ہیں مجالس ابرار میں بھی اور اسی طرح احسن الفتاوا جلد نمبر دو میں بھی اس کی سنت لکھی ہوئی لہذا وہ بتا دیں گے فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ذرا اذان کا طریقہ دیکھ لو اور تکبیر کا طریقہ بھی دیکھ لو آج جو اس کے لیے خاص ہے وہی اس چیز کو نہیں سیکھ رہے وجہ وہی اللہ والوں کی صحبت کی کمی خود رائی کہ نہیں میں سمجھتا ہوں اذان میں تو بلند آواز ہونی چاہیے اور لمبی اذان ہونی چاہیے بلند آواز ہے لیکن لہر پیدا کرنا اور زیادہ لمبا کھینچنا یہ سنتوں میں سے نہیں پھر اذان کا جواب دینا یہ سننے والوں کے لیے اور اس کے بعد دعا پڑھنا دعائے وسیلہ جو دعائے وسیلہ پڑھے گا آپ علیہ والسلام تو پہلے ہی مقام محمود پہ پہنچیں گے یقینی ہمارا کام بن جائے گا وباف مقام محمود ہم پڑھنے والوں کا کام بن جائے گا حلت لہو شفا وجبت لہو شفا یعنی شفاعت واجب ہو جائے گی اس کے لیے کہ جو آپ علیہ پر درو شریف پڑھے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور پھر حضرت والا نے فرمایا کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر اذان ہوئی پھر آپ نے دعا پڑھی اذان کے بعد پھر اس کے لیے دعا کی پتہ چلا اذان اور نماز کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے دعا اذان اور نماز کے درمیان بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح وضو کی سنتوں میں حضرت والا نے کئی دفعہ بیان فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وضو جب شروع کریں تو بسم اللہ والحمدللہ للہ دونوں کو ملا لیں بسم اللہ والحمدللہ فرمایا جب تک اس کا وضو قائم رہے گا اس وقت تک نیکیاں فرشتہ لکھتا رہے گا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جب تک وضو قائم رہے گا اور اگر کوئی اور کہیں صدر جانا ہے مارکیٹ جانا ہے مارکیٹ میں مار پیٹ ہوتی ہے نا نفس و شیطان سے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایسے معمولات کی کتاب اور چار اعمال کی کتاب بھی اسی سائز میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں بھی اسی تقریباً سائز میں ہے جو جیب میں آ سکتی ہے وہ ایسی کتابوں کو ساتھ رکھے ایسی جگہ وہ پڑھتے ہوئے جائیں جب قریب آ جائے پھر دیکھے ورنہ ادھر ادھر دیکھنے سے جو ہے وہ نظر پڑ جاتی ہے ادھر ادھر لہٰذا ادھر ادھر بلا وجہ نہ دیکھے بلکہ ایسی کتاب ساتھ رکھے اور وضو کر کے جائے وضو مومن کا ہتھیار ہے جب وضو کر کے نکلے گا خود ہی خیال رہے گا کہ وضو کر کے یہ کام کرنے والا ہے بد نگاہی کرنے والی چیز ہے بعض آواز والا فرمایا کہ اپنے سامنے اپنی جیب میں ایک آئینہ بھی رکھا کرو پختون نظرات رکھتے ہیں نا اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے پھر عجیب عجیب چہرے بناتے ہیں اس میں نسوار لگانے کے بعد ضرور دیکھتے ہیں ہمیں نسوار لگانے کی ضرورت نہیں آئینہ رکھنا تو جائز ہے کیوں تاکہ جو حضرت نے فرمایا کہ جب ایسا میلان ہو دل میں گندے خیالات آئیں یہ کر لو وہ کر لو آئینہ نکال کے ذرا چہرہ دیکھو کہ اپنی صورت دیکھو ذرا اپنی صورت دیکھو ایک حبشی جا رہا تھا اور اس کو جنگل میں ایک آئینہ ملا شیشے کا ٹکڑا کوئی مل گیا تو اس نے اٹھا کے حبشی جو تھا کالا موٹے موٹے ہونٹ اور کالا رنگ لہٰذا اس نے اٹھا کے جب دیکھا دانت بڑے بڑے تو دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا کہا تو اتنا بدسورت ہے جبھی تو تجھے کسی نے جنگل میں پھینک دیا دوبارہ پھینک دیا اس نے اپنا چہرہ ہمارے بھائی طاہر صاحب فرماتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے کوئی اصلاح کرے تو کہتے یہ صاحب یہ کیا بات ہے اور اب بھی باقی ہے بچپنا تائب ہر کھلونے پہ ہم مچلتے یہ بچپنا ہے اگر ہمارے اندر بلوغ ہو جائے روحانی بلوغ تو پھر یہ خیالات اور خواہشیں تو باقی رہیں گی یہ عمل نہیں رہے گا یہ عمل کرنا دلیل ہے کہ ہمارے اندر ابھی بچپنا باقی ہے لہذا اگر بچپنا ہے تو بڑوں کے ساتھ رہیں یار مغلوبہ مشو ہی ہے غبی یہ تبصرے اور خیالات پیش کرنے والوں کے ساتھ نہ رہیں اس کی بات اس کی بات ایران توران کی گیدرنگ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ والوں میں گیدرنگ میں رہیں ایسی گیدرنگ میں جہاں اللہ والے بنتے یار مغلوبہ مشو ہی ہے یار غالب جو کہ تا غالب شوی مغلوبوں کے ساتھ مت رہو تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے مغلوب الغضب بھی مغلوب الشہوات بھی لہذا غالب لوگوں کے ساتھ رہو تم بھی غالب ہو جاؤ گے ایک لڑکے نے لکھا حکیم الامت کو کہ حضرت میری جو ہے دعا کر دے نکاح تو ہونا ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہو رہی ہے آپ وہ بالغ ہو جائے حکیم الحمد نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منقوہ کو بالغ بھی کر دے اور آپ کو ان پر غالب بھی کر دے تو میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے جب غالب ہو جائیں گے تو ہم زمانے پہ چھائیں گے پر نہیں نہیں میں ادھر ادھر کونے میں ہو کے میں کھا لوں گا کیوں کھاؤں گا اگر بے پردگی ہوگی میں نہیں آؤں گا آپ کے سیدھی بات ہے اس میں ہم کیوں کمپرومائز کریں لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرما رہے ہم کہہ رہے نہیں ہم کونے میں بیٹھ کے کھا لیں گے ہم یوں کر کے جو ہے اپنا منہ چھپا لیں گے تصویر بنے گی یہ کون سی چھپ چھپے کیوں ہم چھپے کیوں ہم کو غلط کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لڑائی بھی نہیں کریں گے لیکن کہیں گے آپ کے اصل میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور ہم ذرا پکے ملا بننے جا رہے ہیں اب ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا ارادہ کر لیا لہٰذا ہمیں اب اس ماحول کو چھوڑ دو اب ہم تمہارے کام کے قابل نہیں رہے اب تمہارا معاملہ اور ہے ہمارا معاملہ اور ہے لہذا اب میں جس راستے میں چل رہا ہوں اس میں اس میں اٹریکشن بڑھ جاتی ہے قوت باہ اور بڑھ جاتی ہے اور اور حص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ والوں کی اس لیے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر ہم ایسی محفلوں میں جائیں گے پھر کیا ہوتا ہے پھر ادھر سے کچھ اور ہوٹنگ بھی سننے کو ملتی او او ایسے ملا لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں ہاں بھائی کمزور ہے ہمیں اس کا اعتراف ہے اسی لیے تو ہم آتے نہیں ہم کمزور ہیں حضرت والا نے کے بانگل حیران کیا جب لوگوں نے کہا آپ بچوں کو ادھر بٹھا دیتے ادھر بٹھا دیتے فرمایا کان کھول کر سن لو اختر کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفہ انسان کو ہم ہم نے ضعیف بنایا پھر کیسے اپنے آپ کو طاقتور کہیں کہ سب کچھ ہو جائے ہمیں کچھ نہیں ہوتا کچھ ان کو نہیں ہوتا جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے جن کے پاس تعلق اللہ ہوتا ہے ان کو ذرہ برابر بھی ارتعاش آ جائے فوراً پتا چل جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی پاس آ جائے حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاس با رہنا دعوانا الحمدللہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا محمد صلى صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے ہاں. ہمارے دوست احباب بہت سے ہم سے بچھڑ گئے یا اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے ہمیں بھی جانا ہے یا اللہ آپ ہی کے پاس آنا ہے آپ ہمارے جانے جانا ہے آپ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے یا اللہ ہمارے آنے کو یا اللہ ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے اور ہمارے آنے کو محبوب فرما لیجئے پسند فرما لیجئے یا اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیجئے ہمارے ماحول اور معاشرے کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجئے آپ اپنی محبت اپنی عظمت اپنا ذکر اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے وافتح اقفال قلوبنا بذکرک یا اللہ جملہ کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجئے دینی خدام جملہ دینی خدام اور دینی مدارس کی حفاظت فرمائیے پاکستان کو یا اللہ شرور سے تمام اہل شر کے شرور سے محفوظ فرما دیجیے یا اللہ جتنے دینی ادارے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کی غیب سے مدد فرما دیجئے ہمارا ادارہ بھی تعمیر ہو رہا ہے یا اللہ مدرسہ بھی بنوا دیجئے اور خانقاہ بھی یا اللہ غیب سے بنوا دیجئے اور یا اللہ اس میں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور فقہ اور علماء پیدا فرما دیجئے اور حضرت والا کی ذات وابرکات کے لیے اس کو یا اللہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگا عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ آپ دلوں کے رازوں سے باخبر ہیں ہماری تمام جائز کو پوری فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین آمین